پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ رسول ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اپنے کیے کہ آپ سزا جلد پاؤ گے اپنے کیے کہ آپ سزا جلد پاؤ گے پڑھتے نہیں نماز جہنم میں جاؤ گے پڑھتے نہیں نماز جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا بریا جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا شرم و حیا سے اس گڑی سر کو جھکاؤ گے شرم و حیا سے اس گڑی سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے تو با کرو خدار نمازی پڑا کرو مکرو فرے بجوٹ سے ہر دم بچا کرو مکرو فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے پابند بے نماز کو کر دو نماز کا اور اس کے دل میں شوق تم بر دو نماز کا پابند بے نماز کو کر دو نماز کا اور اس کے دل میں شوق تم بر دو نماز کا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا قرآن میں صاف یہ کہتا ہے اللہ مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا قرآن میں صاف یہ کہتا ہے اللہ مرنے کے بعد حشر میں دلہا بنائے گی مرنے کے بعد حشر میں دلہا بنائے گی سہران جات کا یہی سر پہ اڑائے گی سہران جات کا یہی سر پہ اڑائے گی ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کول رسول ہے توفیق تو مجھ کو اے میرے اللہ کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا توفیق تو مجھ کو اے میرے اللہ کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا دار الاندلس